على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کلامینا السامين سامین آپ نے یہ بات ملاحظہ فرمائی کہ سیدنا موسا علی نبینا علیہ سلا وسلام قوم امالیقہ جو تھی بڑی سخت اور جابر متشدد قوم تھی اللہ تعالی کا حکم ہوا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کو ان کے خلاف وہ جہاد کریں بنو اسرائیل کو لے کر موسا علیہ سلاط وسلام نے اپنے قوم کے بارہ وہ لوگ جن پر اعتبار کیا جا سکتا تھا ان کو قوم امالخہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا اور ان بارہ لوگوں نے محسوس کیا قوم امالخہ بڑی سخت متشدد طاقتور اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے اور جسامت کے اعتبار سے بہت ہی قوی قوم ہے اور اس میں کا ایک آدمی اوج بن انق جس کے بارے میں آپ نے سنا وہ اتنا طاقتور تھا کہ ہتیلی میں بارہ آدمیوں کو اٹھا کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گیا تھا جب یہ لوگ وہاں کی نیوز لے کر اور خبر لے کر حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے پاس واپس آئے تو حضرت موسا علیہ سلاط وسلام اپنی قوم بنو اسرائیل کے مزاج سے واقف تھے کہ فرعون کی غلامی کرتے کرتے یہ احساس کمتری کا یہ قوم شکار ہو چکی ہے اور اس کے اندر بہادری جرت اور بے باکی یہ چیزیں یا اوساف ختم ہو چکے ہیں تو حضرت موسا علیہ سلا وسلام السلام نے ان بارہ افراد کو کہا کہ آپ قوم کو یہ حالات مت سنائیے کہ وہ قوم طاقتور ہے جس سے لڑنے جا رہے ہیں ڈیل ڈول کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے عسکری مہمات کے اعتبار سے یہ سنیں پہلے ہی بزدل قوم ہے یہ سنیں گے اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے ان بارہ آدمیوں میں حضرت یوشا بن نون جو بعد میں چل کر پیغمبر بنے علیہ سلا وسلام اور ایک نیک آدمی تھے جن کا نام تھا کالی بن یو یہ حضرت موس علیہ سلاط و سلام کے بہن بھی تھے بڑے نیک آدمی تھے ان دو آدمیوں کے علاوہ دس آدمیوں نے خیانت کر دی اور قوم کو جا کر ڈرا دیا اور احساس کم کا قوم پہلے ہی سے شکار تھی اور جب یہ حالت بنو اسرائیل نے سنی تو حضرت موسا علیہ صلاح وسلام اور حضرت ہارون علیہ السلاط وسلام کو انہوں نے صاف کہہ دیا اظہب انت و رب کا پکا انا انا ہونا قائدون ارے بھائی لڑنا جھگڑنا ہمارے بس کی بات نہیں یہ کون سی مصیبتیں تم لا کر کھڑا کر دیے ہو اے موسا ہم سکون میں تھے امن میں تھے راحت میں تھے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے یہ تم نے فرعون سے جو پنگا لیا اور جھگڑا مول لیا ہماری زندگی کا سکون تباہ ہو گیا امن تباہ ہو گیا ہم لڑنے بڑنے والے نہیں اظہب انت و رب کا ایک کام کرو آپ اور آپ کا رب پروردگار جا کر لڑو انا ہونا قائد یہاں بیٹھ کر ہم کامنٹری دیا کریں گے تمہاری لڑائی کو دیکھا کریں گے حضرت موسیٰ علیہ و سلام کو بہت افسوس بھی ہوا غصہ بھی ہوا ہنسی بھی آئی قوم کے اس جملے پر لیکن اللہ کا حکم تھا قوم کو لے چلنے پر مجبور تھے اور قوم نے جب آپ کے اس حکم کو نہیں مانا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک علاقے کے اندر اس قوم کو غائب کر دیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب کبھی اس علاقے سے وہ نکلنا چاہتے تو جتنی دور تک وہ چلتے دن میں سورج غروب ہونے کے بعد جیسے کسی لبر کو کھینچا جائے پھر چھوڑا جائے تو اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اسپرنگ کو اگر کھینچا جائے اور چھوڑا جائے اپنی اصلی حالت میں وہ آ جاتی ہے اس طریقے سے جتنا بھی جائیں گے اسی وادی سینا کے اندر یہ لوٹ کر آ جایا کرتے تھے بھٹ کے بھٹ کے دیوانہ وار ادھر سے ادھر جاتے پھر واپس اسی میں آ جاتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا چالیس سال تک اس عذاب کے اندر یہ مبتلا رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام نے جو جہاد کا حکم دیا قوم عمالی سے قتال کرنے کا جو حکم دیا انہوں نے نہیں مانا اللہ کا عذاب اس قوم پر مسلط ہو گیا اس درمیان بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون حضرت یوشا ابن نون حضرت کالب ابن یو ان کو سمجھاتے لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو کل تھی وہ آج بھی تھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اللہ کا کرنا یہ ہوا یہ قوم چالیس سال کے اندر اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر نیست تو نابود ہو گئی اس کا وجود ختم ہو گیا اب ایک نیا جنریشن پیدا ہوا اس درمیان حضرت علیہ سلاط وسلام کا وصال مبارک ہو گیا آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کے جیتے جی اور آپ کے جاگتے آپ کی زندگی کے اندر فلسطین آزاد ہو جائے بیت المقدس کی چابیاں آپ کو مل جائے اریحا جو امالخہ قوم کا علاقہ ہے وہ آزاد ہو جائے لیکن یہ بدبخت بنو اسرائیل تھی جو آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ صلاح وسلام السلام کے دل میں جو جذبہ تھا کہ بیت المقدس کے اندر ایک دن کھڑے ہو کر میں اذان دوں اور نماز پڑھوں اور اس کو میں ظالموں کے چنگل سے آزاد کروں اریحا اور فلسطین میرے آنکھوں کے سامنے وہ آزادی کا نغمہ گائے روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ صلاح وسلام کے وصال مبارک سے پہلے فلسطین کو آپ کے آنکھوں کے سامنے پیش کیا بیت المقدس کو آپ کے آنکھوں کے سامنے پیش کیا امالی قوم جس سے جہاد کرنا تھا اللہ نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ شکست کھا گئی اور ان کو قتل کیا گیا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت مصلح سلاط و کو مل گئی ہے اور آپ نے فلسطین کو اور اریحا کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے قوم امالخا کو شکست کھاتے ہوئے دیکھ لیا اس سے پتا چلتا ہے حالات چاہے جتنے مخالف کیوں نہ ہو اور دنیا ہماری مخالف کیوں نہ ہو اگر تنہ تنہا کوئی آدمی اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں میدان جہاد کا مجاہد بنوں گا میں خالد ابن ولید بنوں گا میں محمد بن قاسم بنوں گا میں حضرت ٹیپو سلطان شہید بنوں گا اور میں غازی بنوں گا میں بیت المقدس کو فتح کروں گا میں بابری مسجد کو رام للہ کی مورتی سے چھٹکارا دلاؤں گا میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پسنے نہیں دوں گا میں دنیا کی کسی میری ماں بہن اور بیٹی کو اس کی عصمت لٹنے نہیں دوں گا اس کی عصمت بچاؤں گا اس کی عفت بچاؤں گا اس کی پاک دامنی بچاؤں گا مجھے شہادت چاہیے مجھے جہاد کا میدان چاہیے حضرت مصالحی سلا تو وسلام ساری زندگی بنو اسرائیل کو سمجھاتے رہے یہ کمیمی قوم تھی یہ بزدل قوم تھی اور ایک جو ہے نکمی قوم تھی اللہ کے احسانات کو فراموش کرنے والی قوم تھی اللہ نے ان کو جنت کا میوہ دیا اس کو انہوں نے بھلا دیا اللہ نے ان کو بادلوں کا سایہ دیا اس کو انہوں نے بھلا دیا اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اس کو انہوں نے بھلا دیا اللہ نے ان کو سمندر کے اندر راستہ بنا دیا اس کو انہوں نے بھلا دیا اللہ نے ان کو جہاد جیسی نعمت دی شہادت جیسا نغمہ دیا انہوں نے اس کو بلا دیا لیکن پیغمبر مایوس نہیں ہوئے کہ میں تنہا امالخا سے کیسے لڑوں گا میں تنہا کیسے بیت المقدس کو آزاد کروں گا میں تنہا فلسطین کے اندر آزادی کا جھنڈا کیسے لہراؤں گا وہ اپنا کام کرتے رہے اپنی جستجو کرتے رہے اپنی محنت کرتے رہے آج اگر کوئی اس ہندوستان کے اندر سیکولرزم کو دیکھ کر جمہوریت کو دیکھ کر مسلمانوں کو پٹتا دیکھ کر مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پستا ہوا دیکھ کر مسلمانوں کے اوپر ٹاڈا نافذ ہوتا ہوا دیکھ کر پوڈا نافذ ہوتا ہوا دیکھ کر جیلوں کے اندر سخت ناک سزاؤں سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے ان کی مسجدوں کے اندر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ان کی ماں بہنوں کو سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے ذلیل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی حمیت مسلمانوں کی غیرت اور مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو للکارا جا رہا ہے ابھی پندرہ دن کے اندر میسور کے گاندھی چوک کے اندر جہاں گاندھی کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس مجسمے کے پاس امن کی باتیں کی جاتی ہیں اور سیکولرزم کی باتیں کی جاتی ہیں جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہیں وہاں ایک مخلوط معاشرہ ہے تیس فیصد مسلمان ہیں اور ستر فیصد غیر مسلم رہا کرتے ہیں ہندو برادران وطن رہا کرتے ہیں ایک ہندو ایک برخا والی مسلم خاتون کو اس گاندھی کے مجسمے کے پاس لے کر آتا ہے مسلمانوں کی غیرت کو مسلمانوں کے جذب جہاد کو مسلمانوں کے جذب شہادت کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالی مختلف قسم کے واقعات لا کر مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں کہ جہاد کیا کرے گا یہ مسلمان ہیں جامع شہادت نوش کیا کرے گا یہ مسلمان ہیں اللہ کے راستے میں اپنی بیوی بچوں کو کیا مٹائے گا اور کیا قربان کرے گا اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی انانیت کو کیا قربان کرے گا یہ اس کی زندگی میں آج فجر کی نماز نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر فرائض نہیں ہے اس کے چہرے پر پیغمبروں کی سنت نہیں ہے اس کے جسم پر اسلامی لباس نہیں ہے اس کی تجارت کے اندر نبی کی سنت نہیں ہے سب دنیا دھوکہ دے رہی ہے یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے سب دنیا جھوٹ بول رہی ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے سب دنیا مکاری ایاری اور فریب سے کام لے رہی ہے اور یہ بھی کام لے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے واقعات لا کر مسلمانوں کو جھنجوڑ رہے ہیں مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں مسلمانوں کی غیرت کو اللہ تعالی جگا رہے ہیں میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کے گھر پر کوئی انگلی رکھنے سے پہلے میرا اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر سکتے ہیں اس کے ہاتھ کو کاٹ سکتے ہیں اور میرے اللہ نے یہ کر کے بتایا ابراہ کے لشکر کے ساتھ وہ ابراہ جو ہاتھیوں کی طاقت اور ہاتھیوں کی فوج رکھنے والا تھا اور غرور اور تکبر میں مست ہو کر اللہ کے کعبے کو اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابیل جیسی چڑیا سے اور مٹی کی گوندی ہوئی کنکریاں کوئی گولا نہیں تھا کوئی بارود نہیں تھا اور کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی اے کے فارٹی سیون اور ففٹی سیون کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی راڈار طیارہ نہیں تھا کوئی ڈرون ہوائی جہاز نہیں تھا اللہ نے وہ ابابیل جسے آدمی ایک مٹھی کے اندر بند کر کر اس کو مار سکتا ہے اور مٹی کا ایک ڈھیلا جسے آدمی تھوک کر اور پیشاب کر کر گھلا سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ابراہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا اللہ نے اس کو شکست دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا الم یج فی القیدہ تئر ابابیل ترمیم بحجارت من سجیل فجالہم کا اسفی معقول پڑھو کلام پاک کا سور فیل الم ترا کئی فعل ربو کا بھی شابل پیل اے مسلمان اے مومن اے قرآن کے خاری ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا میرا اللہ ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ جو معاملہ کیا قوم لوت کے ساتھ جو معاملہ کیا قوم سموت کے ساتھ جو معاملہ کیا قوم آت کے ساتھ جو معاملہ کیا قوم نوح کے ساتھ جو معاملہ کیا میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ کسی نے نبی کا کارٹون بنایا اللہ اس کو زمین کے اندر دھسا دے اور کسی نے قرآن کی توہین کی اللہ اس کو عذاب کا شکار کر دے اور کسی نے مسلمان عورت کی عزت و آبرو کو لوٹا اللہ تبارک تعالی اس کو ذلیل کر دے اور اس کے اوپر اپنے عذاب کو تاری کر دے اور کسی نے مسلمان عورت کے گلے کے اندر ہندو مالا ڈال کر تاڑی پہنا کر لچھا پہنا کر یہ اگر اسے ہندو طریقے سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اللہ اس کو روک سکتے ہیں اللہ اس قسم کے واقعات تجھے اور مجھے جگانے کے لیے اے کمینے اے مردود اے جورو کے غلام اے دنیا کے پجاری اے مال کے پجاری اے حیض و نفاس کے چاٹنے والے کتے کب تک تو سوتا رہے گا کیا نبی کے کارٹون بنتے رہیں گے کیا اللہ کے قرآن کی توہین ہوتی رہے گی کیا مساجدوں کو اجاڑا جاتا رہے گا کیا نبی کے بے عزتی ہوتی رہے گی کس لیے تو پیدا کیا گیا جورو کی غلامی کے لیے اولاد کی غلامی کے لیے دنیا کی پوجا کے لیے مال کی پوجا کے لیے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان واقعات کو اس دنیا کے اندر لاتے ہیں یہ مسلمان کی غیرت جگ جائے مسلمان کی حمیت کی رکھ بھڑک اٹھے اور مسلمان الہ کلیمت اللہ کے لیے نکل جائے آج راجستھان کے بھرت پور کے اندر ہر کوئی جماعت کا لیڈر جاتا ہے جمیت کا لیڈر جاتا ہے جماعت اسلامی کا لیڈر جاتا ہے مسلمانوں کی تنظیموں کا لیڈر جاتا ہے کیا کرتے ہیں یہی بھیک مانگتے ہیں اس کو ڈسمس کرو اس کو معطل کرو اس کو ٹرانسفر کرو اور وہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں مسلمانوں ہم دنیا کے اندر غیروں سے بھیت مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے ہم امن دینے آئے تھے ہم امن کے پیامبر بن کر آئے تھے ہم نے روتوں کے آنسو پوچھے تھے ہم نے عورتوں کے سر پر دوپٹہ ڈال کر ہم نے قوم کی عزتوں کو بچایا تھا ہم نے ان کی عصمت اور عفت کی چادر کو داغ لگنے سے بچایا تھا تاریخ شاہد ہے کہ سنگھ کے علاقے میں ایک خاتون نے محمد بن قاسم کو کہا تھا محمد بن قاسم کیا تم مر گئے آج اخیار میری عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں آج اخیار میری عفت اور میری پاک دامنی کے چادر کو داغ دار کرنا چاہتے ہیں محمد بن قاسم کے کانوں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مظلوم عورت کی آواز کو پہنچایا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں زندہ رہوں اور میرے سامنے کسی بہن کے آبرو لوٹے میں زندہ رہوں میرے سامنے کسی کلمہ پڑھنے والی امت کی بیٹی کی عصمت اور عفت کی چادر داغ داغ ہو میری زندگی پر لالت میرے وجود پر لانت لشکر جرار کو حکم دیا اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی کرنے کے لیے سنگھ کے کافروں سے نکل گئے اور اس وقت تک آپ نے جہاد کیا اس وقت تک آپ نے لڑائی کی جب تک کہ اس جو ہے عورت کو ان کے چنگل سے نہ چھڑایا گیا آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہماری غیرتوں کو ہماری حمیت کو اور ہماری دینی محبت کو اور ہمارے دل کے اندر جو آخا کی محبت ہے اس کو للکارا جا رہا ہے مسجد کے اندر گولیاں چلائی جا رہی ہیں لاشوں کو جلا کر پیٹرول ڈال کر اور اسے کنویں کے اندر ڈالا جا رہا ہے ہمارے بڑے جا کر بھیک بنگ کراتے ہیں اس کو جو ہے پرترف کر دو اس کو ڈسمس کر دو اس کو ٹرانسفر کر دو اور اس کے اوپر مقدمہ چلاؤ مقدمہ کہاں چلے گا ملا عمر کی عدالت میں مقدمہ کہاں چلے گا اسلام کی عدالت میں مقدمہ کہاں چلے گا ملاؤں کی عدالت میں کون ہے مقدمے کی سماعت کرنے والے کون ہے فیصلہ دینے والے بامبے کے اندر جو چھبیس گیارہ کا فساد ہوا ایک ایک مجرم کو سزا دے دی گئی ایک ایک مجرم کو جو ہے اس کے مقام تک پہنچا دیا گیا اسی بمبئی کے اندر جو مسلمانوں کا خون کیا جس نے مسلمانوں کے مکانوں کو جلایا جس نے مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جس نے گلی کی نالیوں کے اندر پانی کے بجائے مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا اب ان ظالموں کے بارے میں کتنے فیصلے عدالت نے سنائے عدالت ایک تھی مجرم اور ملزم دو تھے ایک ہندو فساد تھا ایک مسلم فساد تھا لیکن مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے والوں تک پہنچانے والوں کے لیے آج تک ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک اڈوانی آزاد پھر رہا ہے ٹھاکرے آزاد پھر رہا ہے اور مودی آزاد پھر رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس کے باوجود کیا آج مسلمانوں کے بڑے کیا تنظیموں کے ذمہ دار عدالتوں پر بھروسہ کریں گے عدالتوں پر اعتماد کریں گے عدالتوں کی دہائی دیں گے اور قوم کے سامنے عدالتوں کی فریاد کی بھیک مانگیں گے مسلمانوں اس کا علاج یہ نہیں کہ ہم قوم سے بھیک مانگے ہم وہ کام کریں جو کام معاذ نے کیا ہے جو کام معاوض نے کیا ہے ہماری زیرتوں کو للکارا جا رہا ہے ہماری حمیت کو للکارا جا رہا ہے ہم سوئے نہیں ہم مرے پڑے ہیں سوئے ہوا آدمی چیخ سے نہیں اٹھتا چلانے سے نہیں اٹھتا جھجوڑنے سے نہیں اٹھتا کم سے کم پانی کے چھیٹے دینے سے اٹھ جاتا ہے آسڈ کے چھیٹے دینے سے گرم پانی مارنے سے آئس کا پانی مارنے سے اٹھ جاتا ہے یہ قوم کیا ہو گیا ہے نبی کی عزمت کو للکار کر نبی کی حمیت کو قیرت دے کر اسلام کا چیلنج رکھ کر مسجد میں گولیاں چلا کر اور آج کل آپ جان رہے ہیں اخبار کی سرخیوں کے اندر پاکستان کی ہنا ربانی کے چرچے ہو رہے ہیں نوجوان کبھی اس کی خوبصورتی کے اور اس کے حسن کے چرچے کرتا ہے سیاست دان اس کی عقل مندی کی باتیں کیا کرتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک یہ کم وقت یہ ملون یہ یہودی میڈیا جو اسلام مسلمان دشمن ہے اس کو سر پر اٹھائے ہوئے ہے مسلمانوں نے ایک ہنا ربانی کو یاد کیا ہوا ہے جس کی ایک پرس کی قیمت دو لاکھ روپے ہے اور جس کے پیروں کے چپلوں کی قیمت پچہتر ہزار روپے ہے جو لاکھوں قسم کے کپڑے پہنتی ہے اور باڈی گارڈ کے ارد گرد چلتی ہے مسلمانوں تمہیں ہنا ربانی کے اندر اور ان کے فلسفے میں اس کے حسن کے چرچے میں ان لوگوں نے مشغول کر کر یہاں آندھرا پردیش کے اندر کرنول نام کا ایک علاقہ ہے اور ایک بستی ہے آپ جانتے ہوں گے یہاں ایک ہنا بسا کرتی تھی وہ ہنا جس کے چرچے اخباروں میں جس کے چرچے میڈیا میں جس کے چرچے نوجوانوں کے زبانوں میں جس کے چرچے سیاست کے ایوانوں میں جو بات کرے تو پھول کی مسکراہٹ سے تعبیر دے جو اپنا چہرہ دکھائے تو یوں کہے کہ ابر سے چاند نکل آیا ایک ہنا یہ کرنول کی نو سال کی مسلمان کی بچی تھی یہ غریب کے گھر پیدا ہوئی تھی شنکر نام کے ایک ہندو کے گھر اس کو اس کی ماں نے ملازمت کے لیے بھیج دیا تھا برتن اور گھر کو صافا کرنے کے لیے اور جھاڑو دینے کے لیے بھیج دیا تھا مسلمان آج ہنا ربانی کے حسن کے چرچوں کے اندر کھوئی ہوئی ہے آج ہلا کرنولی کے فسانے کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ تھی جو ہستی تھی تو جس کی مسکراہٹ پر ہزاروں نوجوان فدا ہونے والے تھے آج ایک ہنا ہے جو ہے بسترے مرد پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی اور اس کے آنکھ کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایک ہنا ربانی تھی جسے میڈیا اور جسے رپورٹر جس کی بات سننے کے لیے بے ایک ہنا کرنولی ہے جو اپنا پیغام امت کے نام چھوڑنا چاہتی ہے امت کے نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہتی ہے امت کی مردانیت کو جگانا چاہتی ہے امت کی غیرت اور امت کی حمیت کو للکارنا چاہتی ہے لیکن کوئی اس کی طرف کام دینے والا نہیں ہے امت کے نوجوانوں امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں اللہ کے لیے اس ہنا کرنولی کی آواز کو سنو اس کی صدا کو سنو جب شنکر نام کا یہ کافر جس کے گھر کے اندر یہ ملازمہ تھی ایک دن شراب پینا تھا اور سر پر شیطان سوار ہونا تھا اور اس کی نیت بری ہوئی اس معصوم سی کلی کو کھلنے سے پہلے مرجانے کے لیے اس کی عصمت اور اس کی عفت اور پاک دامنی پر اس نے حملہ کر دیا اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی زندہ رہے گی تو کل میرے گناہ کی گواہ بنے گی اور قوم کے سامنے حالات کو آگاہ کر کے رکھ دے گی تو چنا اس کے اوپر جو ہے پیٹرول ڈال کر اس کو سلگا دیا اور اس کی چیخوں کو سن کر جب اس کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا گیا اور اس نے جو داستان سنائی اور اس نے اپنی گزری ہوئی سنائی وہ ہمارے ضمیر کیا بھی نہیں جانیں گے کیا ہماری غیرت ابھی بیدار نہیں ہوگی کیا ہماری حمیت ابھی جو ہے ابھی بیدار نہیں ہوگی کب تک ہم سوئے ہوئے ہوں گے کب تک ہم مرے ہوئے ہوں گے ارے بلال کی حیال السلام حیال السلام حیال الفلاح پر اون جاگ جایا کرتی تھی آج ہلا کے رونے نے ڈاکٹر آتفا کے تڑپنے نے اسامہ کی بیوہ کی بے کسی نے آج ہمیں نہیں جھجوڑا ہے اور دہلی کے کارٹون بنانے والے حرام زادے نے میرے آخا کے بارے میں جو کارٹون بنایا اس کے باوجود ہی ہماری جیرت اور ہماری حمیت نہ جاگے پھر اس زندگی کا کیا معنی ہے تو یہ کہہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کرنول والی یہ ہنا نام کی نو سال کی بچی آخر کار مر جاتی ہے یہ بیان دے کر کہ یہ شنکر اس نے میری عصمت کو لوٹا میری ماں باپ کی غریبی کا ناجائز اس نے فائدہ اٹھایا اور پھر اپنے گناہوں کا ثبوت مٹانے کے لیے مجھے تڑپتا ہوا جلتا ہوا جھلستا ہوا چھوڑ کر بھاگ گیا میری چیخوں کو سن کر کچھ لوگوں نے مجھے شفا خانے کے اندر ہاسپٹل کے اندر داخل کیا آخر کار وہ نو سال کی بچی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتی ہے قیامت کے دن اس ہنا کرنولی سے پوچھا جائے گا بھی ائی زمین قتلت اے ہنا کرنولی کس جرم کے اندر تجھے قتل کیا گیا کس جرم کے اندر تجھے مارا گیا تیرے قوم کے اندر کیا نوجوان نہیں تھے تیرے قوم کے اندر کیا زندہ قوم نہیں تھی تیری جو ہے امت کے اندر امت کے بھائیوں کے اندر کیا دیرت اور حمیت زندہ نہیں تھی ایسی کتنی ہنائیں چیخو پکار کر کر اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں آج مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ قوم میرا ساتھ نہیں دیتی حالات میرا ساتھ نہیں دیتے لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے حکومت میرا ساتھ نہیں دیتی حضرت مصالح سلاط وسلام کو کس نے ساتھ دیا تھا صرف حضرت یوشا نے حضرت کالب ابن یوحنا نے قوم کے لاکھوں لوگوں میں صرف دو لوگ آپ کے ساتھ تھے میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف میں اکیلا گیا تھا اور چلتا گیا قافلے بنتے گئے آپ چلیے قافلے بنتے جائیں گے آپ چلیے اللہ معامن نازل کرتا جائے گا آپ چلیے اللہ مددگاروں کو نازل کرتا جائے گا میرا باپ مخالف ہے میری بیوی مخالف ہے میرا سماج مخالف ہے اللہ یہ کچھ نہیں سنتا حضرت علیہ السلام نے کچھ نہیں سنا قوم کے لوگوں نے تانا دیا اس انتا و رب کا انہا ان قائدون مایوسی کی ضرورت نہیں حضرت موسا کا نمونہ ہمارے سامنے ہے ان پیغمبروں کے واقعات ان رسولوں کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے پرانے شریف میں ہمارے لیے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ بینہم ہم نے جو ہے ہم نے ان کے قصے کو بیان کیا کیوں بیان کیا اس لیے بیان کیا کہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہو ہم عبرت پکڑے کہ حالات کی ناموافق اور نامساعد حالات کے اندر ہم اپنے نظریے پر قائم رہے ہم اپنے قرآن اور حدیث کے اصول پر اور اللہ کے نبی کی سنت پر ہم قائم رہیں اللہ کی مدد یہ آئی سو سال تک چالیس سال تک جب حالات امالخا پر حملہ کرنے کے نہ بنے سفر کرنے کے نہ بنے تو جو منزل تھی حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ منزل موت سے پہلے آپ کے سامنے کر دیا اللہ نے کامیابی کا جھنڈا آپ کے سامنے لہرا دیا آپ کو تمنا ہے شہادت آپ کے خواب میں اللہ دکھا دے گا میں اس سے پہلے اللہ وہ منظر پیش کر دے گا میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی وادی کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا یہ مت کہو یہ ہندوستان ہے یہ مت کہو یہ سیکولر ملک ہے یہ مت کہو یہ جمہوری ملک ملک ہے اور جب حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا لنگڑے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معذوروں کو مجھے لینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے آپ واپس چلے جائیے آپ کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بیٹے اس میدان جہاد کے اندر آ رہے ہیں اب آپ کے گھر سے اور مزید افراد کی ضرورت نہیں ہے انسان تمنا کرتا ہے انسان حوصلہ کرتا ہے انسان استقامت کا پہاڑ بنتا ہے انسان مایوسی اپنے اوپر تاری نہیں کرتا انسان حالات کا شکار نہیں ہوتا انسان مد مقابل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے تو یہ صحابی یہ نہیں دیکھا کہ میرا لنگڑا پن میرے لیے عذر بن سکتا ہے میرا بڑھاپا میرے لیے عذر بن سکتا ہے گئے لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ چلنا استحامت کے ساتھ اللہ کو پسند آ گیا مایوسی کا شکار نہیں ہوئے نامسائد حالات کے دباؤ کے اندر نہیں آئے اپنے عذر کو عذر نہیں سمجھا کہا میرا کام ہے قدم بڑھانا اللہ کا کام ہے اس قدم کو منزل تک پہنچانا میرا کام ہے ارادہ کرنا اللہ کا کام ہے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانا میرا کام ہے منزل کی طرف رواں دوا ہونا اور منزل کا ملانا یہ اللہ تعالی کا کام ہے مسلمانوں نامسائد حالات قدم قدم پر آ رہے ہیں مایوس کن حالات دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں ہر آئے دن اخبار کے اندر جو خبر آ رہی ہے کبھی خبر منگلور کی ہادیہ کی آ رہی ہے کہ اس کا پہننے پر کالج سے اس کو نکال دیا گیا ہے کہیں خبر آ رہی ہے کہ اب یورپ کے چار ممالک مسلمانوں کے چہرے پر سے انہوں نے پردہ اٹھا دیا ہے اور نکاب پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے اب بات آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر اذان جو ہے آواز سے نہیں دی جا سکتی اب آواز آ رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر سڑکوں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہر آنے والی خبر مایوس کن ہے ہر آنے والی خبر مخالف ہے یہ مخالف خبروں کے سامنے یہ مایوس حالات کے سامنے دبنا مسلمان کی شان نہیں ہے لنگڑے صحابی یہ عذر لے کر کہ میں لنگڑا ہوں یہ عذر لے کر میری عمر ہو چکی ہے یہ سمجھ کر کہ میرے چار بیٹے اللہ کے راستے کے اندر نکل چکے ہیں وہ نہیں بیٹھے انہوں نے جو ہے نہ مخالف حالات نہ حالات سے دبے نہیں لنگڑا قدم لے کر آدھی چال لے کر نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو میدان جہاد کے لیے قبول فرما لیا نتیجہ یہ ہوا شجاعت اور بہادری کے میدان جہاد کے اندر وہ کارنامے انجام دیے وہ کارنامے انجام دیے کہ پیروں والوں نے طاقت والوں نے نوجوانوں نے وہ مظاہرہ نہیں کیا اور گافروں کے اندر صفوں میں گھس کر گمسان کی لڑائی لڑی اور جامع شہادت کو نوش کر لیا مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا مسلمان کبھی حالات سے نہیں ڈرتا کبھی گجرات لا کر کبھی راجستھان کو لا کر کبھی میرٹھ کو لا کر کبھی مراد آباد کو لا کر کبھی تہاڑ جیل کو لا کر کبھی گمان تناا بھائی جیل کو لا کر کبھی ابو غریب کو کی جیل کو لا کر اور کبھی ڈاکٹر عاطفہ کو لا کر اور کبھی ہادیہ اقبال کو لا کر اور کبھی اسامہ کی بیوہ کو لا کر یہ ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں ہماری ڈکشنری کے اندر مایوسی کا لفظ نہیں ہے ہماری ڈکشنری کے اندر ہارنے کا لفظ نہیں ہے ہماری لغت کے اندر اور ہماری زبان کے اندر شکست کا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ اور فتح کے اور کامیابی کے شادیاں بچاؤ اور تم فتح کے لہ جو ہے جھنڈے لہراؤ بدر کا میدان شاہد ہے ایک طرف ٹوٹی ہی ہوئی تلواریں اور زخمی گھوڑے اور کمزور انسان نہتے انسان اور قلیل تعداد اور ایک طرف دم دھڑاکے کے ساتھ قوتوں کے ساتھ اونٹوں کا قافلہ ہاتھیوں کا قافلہ گھوڑوں کا قافلہ ہتھیاروں کی کثرت لیکن میرے اللہ نے فرمایا کم فیتن قلیلتن غلبت فیتن اللہ کہ کم طاقت بڑی طاقت پر غالب آ کر رہے گی ملا عبدالسلام ضعیف جو طالبان کے دور حکومت کے اندر وزیر تھے اور اس مشرف حرام زادے نے امریکہ کے ان کے حوالے کر دیا تھا اور یہ گوانتا گون میں جیل کے اندر ان کمینوں کی ان یہودیوں کی ان حرام زادوں کی سخت ناک سزاؤں سے گزر کر رہا پا کر ملا عبدالسلام ضعیف آئے تھے ایک ملا عبدالسلام ضعیف وہ تھا جو ان کی کال کوٹری کے اندر تھا ایک ملا عبدالسلام ضعیف وہ تھا جس کے سامنے کتوں کو چھوڑا جاتا تھا ایک ملا عبدالسلام ضعیف وہ تھا جسے بھوکا رکھ کر خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا تھا ایک ملا عبدالسلام ضعیف وہ تھا کہ جس کے کوٹھی کے اندر ننگی یہودی عیسائی برہنا ذات نیم برہنا لڑکیوں کو رنڈیوں کو بھیجا جاتا تھا ایک وقت وہ تھا یہ یہودی ان کے سامنے کہا مارتے تھے ان کے سامنے کھلکھلا کر ہنستے تھے ان کو جوتوں سے مارتے تھے ان کو بوٹوں سے مارتے تھے وتیل ایام ندا ووہا بین اناس مسلمانوں اپنی غیرت کو جگاؤ مسلمانوں اپنی حمیت کو جگاؤ مسلمانوں جگ جاؤ اپنی زندگی کا مقصد الا کلیمت اللہ بناؤ اپنی زندگی کا مقصد قرآن بناؤ اپنی زندگی کا مقصد نبی کی سنت کو بناؤ اپنی زندگی کا مقصد نبی کی تباہ کو بناؤ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کو بناؤ اپنی زندگی کی منزل جنت کو بناؤ کل کیا تھا ملا عبدالسلام ضعیف صحیح مانوں میں ضعیف تھا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج افغانستان کے اندر ملا السلام ضعیف جس کو جوتے مارے جا رہے تھے جس کے سامنے کتے چھوڑے جا رہے تھے جس کے سامنے بھوک کی حالت میں کتے اور سور کے گوشت کو پیش کیا جا رہا تھا اور جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا آج دن میں دس مرتبہ امریکہ کے بڑے بڑے نمائندے فوجی سربراہ اور فوجی میجر اور فوجی سب سالار ان کے جھوپڑی پر آ کر ان کے سامنے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ملا عبد السلام ضعیف تمہارا تعلق طالبان سے رہا ہے تم اس زمانے کے وزیر رہے ہو اور تم ان سے ریکویسٹ کرو کہ ہم تو جا رہے ہیں کیوں ہمیں مار رہے ہو کیوں ہمارے تابوت کو نکال رہے ہو ہم تو جانے ہی والے ہیں ذلت کے ساتھ کیوں ہمیں بھیج رہے ہو ہم عزت کے ساتھ واپس امریکہ جانا چاہتے ہیں حالات ایک ساتھ نہیں رہیں گے مسلمانوں ہمیں پیٹنے والے ہمارے خون کے پیاسے ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور امت کی بہنوں کے اسمت کے لٹارے ہمارے سامنے بھیک مانگا کریں گے ہمارے سامنے روٹی مانگا کریں گے ہمارے سامنے امن کا کٹورا لے کر آئیں گے آج یہ ہو رہا ہے میرے رب کی قسم وہ امریکہ جو دن دناتے ہوئے اپنا سینا چوڑا کرتے ہوئے بہتر ممالک کا ساتھ لے کر نیٹو کو ساتھ لے کر افغانستان کے اندر یہ کہہ کر گیا تھا کہ یہ ضعیف قوم ہے اور یہ بے وقوف قوم ہے اسے سائنس کا کیا پتا اسے ٹیکنالوجی کا کیا پتا اسے دنیا کی ترقی کا کیا پتا اسے جنگی آلات اور راڈار کا کیا پتا اسے ڈرون طیارے کا کیا پتا اور اسے ہائی ٹیک زمانے کا کیا پتا مٹیوں میں پل کر مٹیوں کے جو ہے دیواروں میں دفن ہونے والی قوم یہ کہہ کر گیا تھا نہیں گیا تھا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم افغانستان کے پچہتر فیصد حصوں کے اندر طالبان کی پرچی چلتی ہے ان امامے والوں کی پرچی چلتی ہے ان داڑیوں والوں کی پرچی چلتی ہے یہ جس کو کہیں کچھ موبائل والے سم کارڈ دیتے ہیں یہ جس کو کہے اس کا کلیکشن کٹ کر دیتے ہیں روڈ کے اندر جو چوکیاں بنی ہوئی ہیں ان کے اجازت سے جس کی چاہے گاڑی کو ضبط کرتے ہیں اور جس کی گاڑی کو چھوڑ دیتے ہیں کہاں گیا اس کا دم دلانا کہاں گیا اس کا سینا چوڑا کرنا کہاں گیا اس کی طاقت اور اس کی قوت پر ناش کرنا عہد کے میدان کے اندر ابو جہل کو یاد کیجیے عہد کے میدان کے اندر حویشی کو یاد کیجئے وحد کے میدان کے اندر ہندا کو یاد کیجئے ڈھول بجاتے ہوئے اور جو ہے موسیقوں کو استعمال کرتے ہوئے شراب کو پیتے ہوئے کلام پاک کے اندر سورہ حشر کی پہلی آیت کے اندر سورہ حشر کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا تھا یہ لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے موسیقی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوت پر ناز کرتے ہوئے میرا اللہ عہد کے واقعے کو کیا آپ نہیں دوہرایا جو اکڑ کر آئے تھے آج ملا عبد السلام ضعیف کے در پر امن کی بھیک مانگ رہے ہیں افغانستان کی پتلی گلیوں سے میرے رب کی قسم بھاگنے کی بات کر رہے ہیں اللہ نے غریبی مسلط کر دی اللہ نے طوفان مسلط کر دیا اللہ نے وبا وبائی بیماریوں کو مسلط کر دیا اب انقریب وہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے مسلمانوں مایوسی کی ضرورت نہیں کوئی ساتھ دے نہ دے حضرت مسالح سلا تو سلام کیا انتظار کرتے رہے کہ بنو اسرائیل میرے ساتھ آئے پانچ ہزار میرے ساتھ آئے پانچ سو میرے ساتھ آئے اللہ نے موت سے پہلے کیا فلسطین کو آزاد کر کر ان کے آنکھوں کے سامنے پیش نہیں کیا اللہ نے بیت المقدس کو آزاد کر کر کیا ان کے آنکھوں کے سامنے پیش نہیں کیا اگر یہ جد و جہد جاری رہے گی اگر مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے اگر حالات کے دباؤ کے اندر نہیں آئیں گے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم آپ بھی موت سے پہلے بابری مسجد کی آزادی دیکھیں گے آپ بھی موت سے پہلے یہ ظالم جو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹا کرتے تھے آج گجرات کے اندر آپ نے دیکھا دو ہزار دو کے اندر جس نے نندا ناچ ناچا وہ مودی جس کے ہاتھ ہزاروں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے اب وہ برت کر رہا ہے اب وہ اپواس کر رہا ہے اس کا اپواس کرنا اس کا برت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ حالات کا شکار ہو چکا ہے اللہ کے عذاب کو یہ قریب سے دیکھ چکا ہے اور اس نے جو اپواس کیا حکومت کے سو کروڑ روپے خرچ کیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹی وی کے اندر دیکھا اور آپ نے میڈیا کے اندر اخبار کے اندر دیکھا کہ مسلمان عورتیں برخا پہن کر آئی ہوئی ہیں مسلمان مرد ٹوپی لگا کر آئے ہوئے ہیں مسلمان داڑھی لگا کر آئے ہوئے ہیں کوئی مسلمان اس کو ٹوپی پیش کر رہا ہے میں نے آپ کو ہزار مرتبہ کہا ہزار مرتبہ لاکھوں مرتبہ کہا ایمان مجمل پر جہاں اللہ پر ایمان کی بات کہی جاتی ہے رسولوں پر ایمان کی بات کہی جاتی ہے فرشتوں پر ایمان کی بات کہی جاتی ہے تقدیر اور آخرت پر ایمان کی بات کہی جاتی ہے کہتے ہو نا آمن تو بلّہ و ملائی کتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی و یوم آخری میں کہتا ہوں مسلمانوں سے یہی ایمان بنا لو کہ میڈیا جھوٹا ہے میڈیا جھوٹا ہے میڈیا جھوٹا ہے آج بڑے بڑے داڑھی والے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اخل مند اور بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ میڈیا کے زہر کا شکار ہو چکے ہیں اور اخبارات پڑھ کر اور ٹی وی کے اندر نیوز سن کر حالات کا شکار ہو چکے ہیں میڈیا جھوٹا ہے میڈیا جھوٹا ہے دن میں تین مرتبہ جہاں خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہو کہتے ہو رضی تو بلّہ ہی ربا وہ بھی اسلامی دینا میں اللہ کو رب مان لیا اسلام کو دین مان لیا ایک جملہ اور ایڈ کر لو ایک جملہ اور بھی بڑھا لو اور کہو کہ میں نے میڈیا کو بھی جھوٹا مان لیا میڈیا ایک نمبر کا جھوٹا ہے کیا گجرات کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ضمیر پروش ہیں کیا گجرات کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں وہ ایمان فروش ہیں کیا گجرات کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی اسمت کی لٹنے کو انہوں نے بھلا دیا کیا گجرات کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسجدوں کی شہادت کو بلا دیا کیا گجرات کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں سن دو ہزار دو کے فساد اور دنگے اور ظلم اور بربریت کے ننگے ناچ کو بھلا دیا مسلمان گجرات کا سویا ہوا نہیں ہے گجرات کے مسلمان کی غیرت جگی ہوئی ہے گجرات کے مسلمان کی حمیت جگی ہوئی ہے گجرات کا مسلمان مرا ہوا نہیں ہے ارے مسلمانوں یہ اپواس کے اندر جو داڑیاں والے پیش کیے گئے اور امامے والے پیش کیے گئے عرب کا یہ خبا ڈال کر ابا ڈال کر جو لوگ پیش کیا گیا اس میں سے کوئی ایک ساجھا تھا اس میں سے کوئی وہ تھا جو چننے کی بٹی کے کیس کے اندر جیل کے اندر تھا بیرول پر نکل کر وقتی ضمانت پر نکل کر آیا ہوا تھا بازار میں کیا نہیں ملتا ایمان چاہیے ایم بی بی ایس کی ڈگری چاہیے آپ کو جو ہے پنڈت کا لباس چاہیے آپ کو پادری کا توپ چاہیے آپ کو داڑھی چاہیے آپ کو اماما چاہیے آپ کو برقع چاہیے اس بازار میں کیا نہیں ملتا یہی داڑھی لگا کر یہ جو ہے فرقہ پرست تنظیمیں بمباری کیا کرتے ہیں یہی ٹوپیاں پہن کر یہی برقے لگا کر ایئرپورٹ کے اندر اور سونے کی دکان کے اندر چوریاں کر کر خیانت کر کر برقعے والوں کو بدنام کیا کرتے ہیں اور بیڈ امپریشن دیا کرتے ہیں جب یہاں ایمان کا سودا ہو سکتا ہے جب یہاں سیاست کی جو ہے کرسی بک سکتی ہے جب یہاں ووٹ کے بدلے نوٹ خریدے نوٹ کے بدلے ووٹ جو ہے کا معاملہ کیا جا سکتا ہے جب یہاں کروڑوں کا گھٹالا کر کر غریبوں کی غریبی پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے تو کچھ کتے جو مودی کے پالے ہوئے ہیں وہ ٹوپی لگا کر نقلی داڑھی لگا کر اور امامہ لگا کر ابا قبا پہن کر اس میں سے کچھ وہ تھے جو وہ سینئر افسران پولیس کے تھے جس کو مودی نے اپنے زمانے کے اندر پرموشن دیا ہوا تھا کچھ وہ تھے جو جیل کے اندر کے جو ہے مجرمانہ کفلت کے اندر وہ سزا کاٹ رہے تھے بیرول پر چھڑا کر ضمانت پر چھڑا کر ٹوپیاں پہنا کر ان کو مجبے کے اندر لایا گیا گجرات کا مسلمان اتنا نہیں مر چکا ہے کہ مودی کے زخم کو بھلا دے مودی کی ظلم اور مودی کی بربریت کو فراموش کر دے ہندوستان کا مسلمان ابھی اس کے اندر حمیت کا خون دوڑ رہا ہے اس کے اندر ابھی جو ہے اللہ کی نبی کی عزمت کا خون دوڑ رہا ہے ابھی قرآن کی محبت کا خون دوڑ رہا ہے گرا ہے اتنا نہیں گرا کہ مسلمانوں کے قاتل کی محفل میں اپاس کے اندر جا کر وہ اس کی داد دے وہ اس کی تعریف کرے نقلی مسلمانوں کو جب برا ہو اس کیمرے کا جسے مودی کی کمپنی نے اس کا اس نے ویڈیو ریکارڈ کیا اس ریکارڈ کو جب دیکھا گیا ارے بھائی یہ داڑھی والا کب ہو گیا یہ امامے والا کب ہو گیا یہ مسلمان کب ہو گیا یہ تو فل پولیس کا جو ہے سینئر افسر ہے یہ تو قید کا جو ہے مجرم ہے جو جیل کے اندر رہنے والا تھا اور یہ تو وہ ہے جو فارن چلا گیا تھا اس لیے کہ اس کے اوپر کیسز تھے مودی نے ان کی اس کے کیسوں کو معاف کیا اور کہا اس کے بدلے تم جو ہے جبا پہن کر داڑھی لگا کر امامہ پہن کر ہمارے اپواس کے اندر آ جاؤ اور مسلمانوں نے جب داڑھی کو دیکھا ارے بھائی کیسے مسلمان اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے ان ظالموں کو ان خونخار بھیڑیوں کو بتا دو کہ مسلمان مرا ہوا نہیں ہے مسلمان کی حمیت مسلمان کی غیرت ابھی کچھ دم اس کے اندر باقی ہے اور اتنا دم تو باقی ہے کہ تیری جو ہے اس مجلس کے اندر تیرے پاس کے اندر یہ شریک نہیں ہو سکتے بہرحال مسلمانوں مایوسی کے جو ہے حالات دن بدن آ رہے ہیں ایسی شکلیں اور ایسی صورتیں پیش کر کر مسلمانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اور اللہ کی جو ہے ساتھ آپ کے ساتھ ہے قرآن شریف پہ اللہ نے فرمایا یا آمنو ان اللہ سب بھی تک دام اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا حکومت رہے نہ رہے ملٹری رہے نہ رہے فوج رہے نہ رہے قوم رہے نہ رہے اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا کوئی ہمیں بال بینا نہیں کر سکتا کوئی ہمیں زلیل نہیں کر سکتا کوئی ہمیں رسوا نہیں کر سکتا اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی کہتے ہیں کہ چالیس سال تک وادی سینا کے اندر یہ قوم بھٹکتی رہی اس درمیان حضرت موسیٰ علیہ تو السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن گئے خالی ہاتھ نہیں گئے کامیابی کی جھنڈے کو دیکھا گئے فلسطین کو آزاد دیکھا گئے اریحا کو آزاد دیکھا گئے دشمن قوم امالخا کو پٹتے ہوئے دیکھا گئے بیت المقدس کے اندر نماز ہوتے ہوئے دیکھا اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد کو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ان اللہ لا یوزیو اجر المحسنین اللہ فرماتے ہیں کہ ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اللہ ہماری زندگی میں کامیابیاں دکھائیں گے اللہ ہماری زندگی کے اندر شادمانیاں دکھائیں گے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے دکھائیں گے حضرت موسا علیہ السلام نے دیکھ لیا لیکن جانے سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے قوم کو بارہ ڈویژن کے اندر بارہ جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا اور تیاری کر لی تھی کہ قوم امالکا پر یہ قوم حملہ کرنا ہے تو چنانچہ بارہ جماعتیں بنائی اور بارہ جماعتوں کا ایک ایک لیڈر بنایا امیر بنایا سپا سالار بنایا ان بارہ جماعتوں میں ایک جماعت کالب ابن یوحنا جو حضرت مس سلاط سلاۃ وسلام کے بہن ہوئی ان کی جماعت تھی اور ایک جماعت حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام ان کی جماعت تھی حضرت یوشا یوسف علیہ سلا تو السلام کے خاندان کے تھے اور ان کے قبیلے کے تھے تو آل یوسف پورے بڑے طاقتور بڑے حسین اور بڑی تعداد تھی تو یہ حضرت یوشا ابن نون کے جو ہے تابے داری کے اندر لاکھوں کی جماعت آ گئی اور گیارہ قبیلے اور الگ بن گئے ان میں جو سب سے بڑا ہٹ قبیلہ تھا جس کو جنگ کی زبان میں حرب کی زبان میں مقدمت الجیش کہا جاتا ہے یعنی لشکر کے اندر سامنے رہنے والا قافلہ اور لڑائی کے اندر مبارزہ کرنے والا اور لڑائی میں پہل کرنے والا قافلہ وہ تھا حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام کا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام جب انتقال پر پائے حضرت یوشا کی عمر سو سال کی تھی اللہ تبارک دالا نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام رہے اس چالیس سال کے عرصے میں کہ یہ ساری قوم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اب نیو جنریشن آیا ایک نئی قوم پیدا ہوئی اب اس قوم کے سامنے جو بنو اسرائیل تھے وہ سارے کے سارے مر گئے صرف دو باقی رہ گئے ایک کالب ابن یو اور دوسرے یوشا ابن نون ان دو حضرات نے جو نیو جنریشن ہوا نئی قوم آئی ان کے سامنے بنو اسرائیل کے واقعات کو رکھا کہ جب حضرت موسا نے جہاد کا حکم دیا قوم عمالی خاں سے لڑنے کا حکم دیا انہوں نے کیا جملے کہے اللہ کا کیا عذاب آیا کئی سے بھاگ کر جاتے اور کئی سے لوٹ کر آتے اللہ کی کیا نعمتیں تھیں یہ تمام چیزیں حضرت عیشا ابن نون علیہ سلاط وسلام نے ان کے سامنے رکھی اب یہ قوم کے اندر جذب جہاد بیدار ہوا اور یہ قوم لڑائی کے لیے تیار ہو گئی یہ دوسری قوم تھی وہ پوری قوم تباہ ہو گئی اس قوم کے صرف دو پرتے اب حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام بخیا گیارہ قافلوں کو لے کر اردن کی طرف روانہ ہوئے اریحا جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ان جو ہے قوم امالکا کا ایک سخت اور غضبناک قلعہ تھا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے لیکن ان کی طاقت اور ان کی قوت اور قلعے کی مضبوطی کی وجہ سے یہ قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا چھ مہینے لگ گئے دن رات دن رات کی محنتیں لیکن وہ قوم امالی کا یہ قلعہ جو ہے پتہ نہیں ہو رہا تھا حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایک بات ڈالی اے یوشا تم یہ تدبیر اختیار کرو تدبیر کیا تھی حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام نے ایک مضبوط رسی بنائی اور رسی کے سامنے جیسے لنگر ہوتا ہے کہ جہاز والے لنگر سمندر کے اندر ڈالتے ہیں کانٹوں والا ایسے اس کے سامنے گچھے دار کانٹے دار ایک انہوں نے ایک حصہ بنایا اور بنا کر اس رسی کو پوری قوت کے ساتھ اس محل کے دیوار کے اوپر پھینکا تو دیوار کے اس پار یہ رسی چلی گئی اور وہ کاٹے وہاں زمین کے اندر جا کر گڑ گئے تو اب پوری قوم کے لوگوں نے حضرت یوشا ابن نون کا ایک قافلہ اور بقیہ طالب ابن یوہنا اور بقیہ دس قافلے لاکھوں لوگوں نے مل کر اس رسی کو جو کھینچا اللہ کی مدد آئی اللہ کی نصرت آئی وہ دیوار ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سوراخ پڑ گیا اور جیسے ہی سوراخ پڑنا تھا اندر جو لوگ اپنے آپ کو چھ مہینوں سے سمجھے ہوئے تھے کہ ہم محفوظ ہیں ہم بچے ہوئے ہیں تو اس سوراخ سے حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام سارے لشکروں کو لے کر دھاوا بول دیے حملہ کر دیا اور ایک ایک دن کے اندر ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار کافروں کو قتل کیا جانے لگا قوم امالی خاں کو جو ہے نیست و نابود کیا جانے لگا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی فتح کے قریب تھا یعنی کچھ گھنٹوں کی بات تھی کہ قلعہ فتح ہو جاتا جمعہ کیا دن تھا اور سورج غروب ہو کر ہفتے کا دن لگنے والا تھا آپ کو معلوم ہے ان جو علتو الدین اختلف فی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک دن دیا ہے اور سب سے مبارک دن اللہ نے جمعہ کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا ہفتے کا دن اللہ نے بنو اسرائیل کے لیے دیا ہفتے کے دن مبارک دن تھا جنگ کرنا قتال کرنا شکار کرنا اور لڑائی کرنا بنو اسرائیل پر حرام تھا تو اب کچھ گھنٹے باقی تھے اگر کچھ گھنٹے مل جاتے انالی کا شکست کھا جاتی اور قلعے کی چابیاں حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام کے ہاتھ میں آ جاتے سورج ہے کہ غروب ہونے والا ہے تو حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام انہوں نے کہا اے ہفتے کا دن تو بھی اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اے سورج تو بھی اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں دیکھ میرا یہ لڑنا میرا یہ جہاد کرنا میرا یہ قتال فی سبیر اللہ کرنا میرا یا اللہ کے دشمنوں کے سامنے آمنا سامنا ہونا یہ میرے نفس کے لیے نہیں یہ میری بیوی بچوں کے لیے نہیں مجاہد اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے غازی اللہ کے علم کو لے کر نکلتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور ساری مخلوق اس کی غلام بن جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوشا ابن ڈوب کی اس دعا کو سن لیا جو سورج غروب ہو رہا تھا وہ سورج غروب ہونے سے رک گیا اور اگر وہ سورج اگر غروب ہو جاتا ہفتے کا دن لگ جاتا اور ہفتے کے دن بنو اسرائیل پر جہاد کرنا لڑائی کرنا قتال کرنا شکار کرنا منع تھا اور اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتی تھی دشمن قوم تیاری کر کر دوبارہ بنو اسرائیل پر حملہ کر سکتی تھی انہوں نے دعا کی اے مولا ہفتے کو ٹلا دے اور یہ سورج جو غروب ہو رہا ہے جمعہ کا اس سورج کو تو باقی رکھ دے روایت میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکا سوائے یوشا ابن نون کے یہ روایت ہے آقا نے فرمایا وہ روایت میں سچ فرمایا حضرت یوشا ابن نون کے لیے وہ سورج ڈوبتا ہوا رک گیا اب یوشا ابن نون اپنے بنو اسرائیل کو لے کر بڑی قوت کے ساتھ قوم امالی پر حملہ کیا قوم امالخا کے تمام لوگ مر گئے اور قلعہ فتح ہو گیا اور پھر لاکھوں کروڑوں کا اتنا مال ملا اتنا مال ملا کہ یہ اس کو ہاتھوں سے سمیٹتے بس نہیں آیا کرتا تھا چنانچہ ایک حصہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ قربانی دینا تھا اور اس زمانے کی قربانی یہ تھی اللہ کے راستے میں صدقہ یہ تھا کہ مال کے ایک حصے کو نکال کر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی جب حضرت یوشا ابن نون نے پیغمبر نے علیہ سلاط سلام مال کے ایک حصے کو جو اللہ کے لیے تھا نکال کر رکھا ایک دن دو دن تین دن دیکھا کہ آگ آ کر نہیں جلا رہی ہے آپ نے سمجھ لیا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے مال غنیمت کے اندر چوری کر لی ہے اور وہ حصہ اس کے اندر نہیں لگا ہے تو چنانچہ حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام نے جگائی ان کو بغل والے کو جگائی حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو اب بیعت کی تو کچھ لوگ معلوم تھا یہ چور تھے انہوں نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی تھی یہ لوگ چھپ گئے حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام جب بیعت ختم ہو گئی اللہ سے کہا اے اللہ بیعت ختم ہو چکی ہے اب تو اس مان کو قبول کر لے پھر بھی آگ نہیں آئی یوشا ابن نون علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب کچھ لوگ ہیں جو خیانت کے اندر اور چوری کے اندر لگے ہوئے ہیں تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں جاؤ ڈھونڈو اور تلاش کرو اور تلاش کر کر ان کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پکڑ کر لے آؤ ان کو تلاش کیا گیا اور ان کو پکڑا گیا اور ان کو بیعت کرنے کے لیے لایا گیا تو جب بیعت کی اور ہاتھ میں ہاتھ آیا تو اس ظالم اور اس چور اور خیانت کرنے والے کا ہاتھ حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسے چپک گیا جیسے فیوی کول لگا کر گم لگا کر یا یہ کہ اس کو ویلڈنگ کر دیا گیا ہو ایسے چپک گیا نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تمہاری خیانت کا مجھے پتا چل گیا ہے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ کو لگ چکا ہے بتاؤ تم نے کیا چوری کی تو اس نے کہا معاف کیجیے پیغمبر یوشا میں نے اتنا مال چرایا اس نے سونے کو لا کر رکھ دیا دوسرا آدمی آیا اس کا ہاتھ بھی چپک گیا پھر اس سے کہا گیا اس نے جو ہے وہ مال لا کر دیا دو چار آدمی تھے جنہوں نے خیانت کی تھی مال غنیمت کے اندر پیغمبر کی تقسیم سے پہلے اجازت کے بغیر اس مال کو اٹھا کر اپنے مال میں چھپا لیا تھا روایت کے اندر آتا ہے اتنا سونا اور چاندی نکلا جتنا کہ بیل کا سر ہوتا ہے اتنے کلو سونا اور چاندی تھا تب اس مال کو اٹھا کر پھر اس اللہ کے لیے جو صدقہ کیا گیا تھا اس مال میں جمع کیا گیا تو آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے اس مال کو قبول کر لیا اب پتا چلا کہ یہ قوم خیانت سے پاک ہو گئی پھر اس کے بعد حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام ستائیس سال تک اللہ کے راستے کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اللہ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچاتے رہے اور قوم کے اندر جذب جہاد اور قوم کے اندر جذب شہادت بیدار کرتے رہے اور قوم کو بتاتے رہے کہ تم سے پچھلی قوم بنو اسرائیل نے جب اس حکم کا انکار کیا اللہ کے حکم کا انکار کیا کس عذاب کا وہ شکار ہو گئی مسلمانوں آج حالات مایوس کن چاروں طرف سے آ رہے ہیں ایسی حالتوں کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم کون سے راستے پر چلے ہم کس راستے کے اندر چلیں اور کون سا راستہ کامیابی کا راستہ ہے کون سا راستہ نجات کا راستہ ہے کون سا راستہ جنت کا راستہ ہے کون سا راستہ اللہ کی خوش نوبی کا راستہ ہے لکھ کر رکھ لو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قوم اس وقت سدھر سکتی ہے جس وقت وہ اپنے آبا اجداد اکابر اور بزرگان دین اور اسلاف نے جو منہج اپنایا اور جو طریقہ اپنایا اس طریقے پر چلے یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے پرانے شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وزین عمال شیتان جو ہے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور تاکہ مسلمان جذبہ جہاد سے غافل ہو جائے مسلمان راہ نجات سے بھٹک جائے مسلمان اللہ کے عرض کے سائے سے دور ہو جائے آج یہی ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے اپنی جگہ پر برحق کام کر رہی ہے اپنی جگہ پر سچا کام کر رہی ہے اور مجھے یہ جملے کہنے پر کسی چیز نے مجبور نہیں کیا اللہ کا خوف نبی کی رضامندی میرے آنکھوں کے سامنے ہے لیکن میں نے کہا کہ جس کام کو جو درجہ دینا ہے جس کام کو جو مقام دینا ہے جس کام کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت دے کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں سنت کو سنت سمجھو اور مستحب کو مستحب سمجھو فرض کو فرض سمجھو تبلیغی کام کا جو مقام ہے اس کو اسی درجے سے جانو اسے تم کام سمجھ کر مدارس کی بے عزتی نہ کرو علماء کی بے عزتی نہ کرو اکابرین سے قطع تعلق نہ کرو اکابرین سے اپنا رشتہ نہ توڑو خان خواہوں سے اپنا رشتہ نہ توڑو ہماری بھی صرف یہی ہے کام اپنا کرو چار مہینے جاؤ چلا جاؤ زندگی لگاؤ لیکن خانقاہ کی توہین نہ کرو بزرگوں کی توہین نہ کرو علماء کی توہین نہ کرو یہ نہ کہو کہ بیانوں سے کیا ہوتا ہے یہ نہ کہو جمعہ سے کیا ہوتا ہے یہ نہ کہو دم ہمارے دم سے مدرسے زندے ہیں ہمارے دم سے خانقاہ زندے ہیں ہم بچوں کو نہ بھیجے یہ مدرسے کا محتمن بھیک مانگے ہم نہ بھیجے خانقاہ کے اندر ولی کس کو جو ہے زرب لا الہ الا اللہ لگائے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے سو سال ہوئے سو سال سے پہلے خان خان کس کے دم سے زندہ تھی سو سال کے پہلے کیا مدرسے نہیں تھے کیا سو سال کے پہلے مکاتب نہیں تھے کیا سو سال کے پہلے ذکر کے حلقے نہیں لگتے تھے کیا سو سال کے پہلے جمعہ کے خطبے نہیں ہوتے تھے کیا سو سال کے پہلے درس قرآن کیا درس حدیث نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت کون سی تبلیغی جماعت تھی جو ان مدرسوں کو جو ان خنخواہوں کو ان مسجدوں کو جو ہے پیٹرول فراہم کیا کرتی تھی اور افراد کو دیا کرتے تھے بہرحال اس قسم کی غلط باتیں ایمان اور عقیدے کو تباہ کرنے والی ہیں دارالعلوم مسیح العلوم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کا ایک ادارہ ہے مدرسہ ہے وہاں ایک استاد ہے پیانی روڈ کا جو مرکز ہے مسجد مزمل کسی کام سے وہ تشریف لے گئے تھے فرماتے ہیں ایک جماعت کا ذمہ دار یہ جملے کہہ رہا تھا میں نے ایڈریس اس لیے بتایا میں نے مدرس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان سے ہم نے اجازت نہیں لی لیکن ہم نے مدرس ہونے کا پتہ آپ کو دے دیا کل ضرورت پڑنے پر ان کا ٹیلی فون نمبر ان کا نام اور ان کے پتے ہم آپ کو دے دیں گے اس مجلس کے اندر وہ تھے اور جماعت کا ایک فرد کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا کہ جماعت کا جو کام ہے تبلیغ کا جو کام ہے دعوت کا جو کام ہے وہ پیغمبروں سے بڑا کام ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ کرتے رہے کتنے افراد ملے آٹھ افراد ملے ایک روایت میں ہے پچیس افراد ملے اور ہم دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں ہزاروں افراد کلمہ پڑھ لیتے ہیں پچیس افراد کو وہ مسلمان ساڑھے نو سو سال کے اندر بنائے ہم اشرے کی جماعت میں ہم چالیس دن کی جماعت میں ہم چار مہینے کی جماعت میں بتاؤ کہ ہمارا کام اونچا ہے یا پیغمبر کا کام اونچا ہے تو جب یہ بات مفتی شعیب اللہ صاحب دامد برکات ہم کے سامنے رکھی حضرت نے فرمایا اس صاحب کو چاہیے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لے نبیوں کی تنقید کرنے والا نبیوں کی توہین کرنے والا نبیوں کو ان کے مقام نبوت سے گھٹانے والا وہ دھیڑ کا بچہ وہ سور اور جو ہے چمار کا بچہ ہے نبیوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی علامت ہے آپ کہتے ہیں آمن تو بلّہ ہی وہ ملائی کتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی صرف آخا پر ایمان نہیں حضرت آدم سے لے کر آخا تک جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں پر ایمان تمام پیغمبروں کا اکرام تمام پیغمبروں کا جو ہے احترام اس قسم کی باتیں حوالے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ صحابہ پر عہد کے اندر مدد اس لیے ہٹ گئی کہ صحابہ نے مشورہ نہیں کیا طائف کے اندر اللہ کے نبی کو اس لیے پتھروں سے پیٹا گیا کے بغیر مشورے کے چلے گئے اس قسم کے جملے بھیڑ کا بچہ بنا دیتے ہیں کافر اور سور کا بچہ بنا دیتے ہیں ہم چلے کو منع نہیں کرتے ہم فضال اعمال کو منع نہیں کرتے ہم چار مہینوں کو منع نہیں کرتے ہم یہ جو حرام زادوں کے جملے کافرانہ مشرکانہ جملے ہیں کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ اور جس کا ایمان جائے گا اس کا نکاح ٹوٹے گا اور جس کا نکاح ٹوٹے گا اس کے بچے حرام کے پیسے بچے پیدا ہوں گے وقت پڑنے پر میں آپ کو نام لے کر مدرس کا بتاؤں گا کون تھے کس مجلس میں تھے مقام تو بتا دیا کہ مسجد مزمل تھی اور بیان کرنے والے کون تھے وہ مولانا صاحب جانتے ہیں ابھی میرے پاس شہر کے ایک عالم کی تحریر آئی جمعہ کے اندر آنے سے پہلے میں نے ساتھیوں کو وہ لیٹر بتایا انہوں نے کہا ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا میں سنتیں پڑھ رہا تھا ایک جماعت کے ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنا جماعت کے لیے نکلنا تمام عبادتوں سے افضل ہے ضرورت پڑنے پر رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر بھی نکلا جا سکتا ہے بتائیے کہ اس قسم کی باتیں ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں ہم تو کہتے ہیں غیر شعوری طور پر یعنی بغیر جو ہے احساس کے کوئی یہودی ہے جو اس کے اندر گھس کر ہمارے اندر جو ہے نبیوں کی توہین کرا رہا ہے علماء کی توہین کرا رہا ہے اکابرین اور اسلاف سے ہمارے ناطے کو توڑ رہا ہے انہی میں سے ایک مہم اب پورے ہندوستان کے اندر چل پڑی ہے رفیق دودھ والا بامبئی کے ایک آدمی نے جو تبلیغی آدمی ہے اس نے دینیات کا نصاب مرتب کیا ہے اور اس دینیات کے نصاب کو مساجد کے مکاتب کے اندر مدارس کے اندر مسلط کیا جا رہا ہے جو مدرس دس دس سال سے پڑھا رہا ہے جو اس دینیات کو نہیں پڑھاتا اس کو نکالا جا رہا ہے جو امام اس دینیات کا قائل نہیں ہے اس کو برطرف کیا جا رہا ہے آپ کہیں گے حضرت اس میں خرابی کیا ہے بعض لوگ نے کہا دیوبند سے مشورہ لیا گیا یہ کتاب صحیح ہے یا کتاب غلط ہے دیوبند کے بزرگوں نے مشورہ دیا یہ کتاب صحیح ہے لیکن کتاب کے صحیح ہونے کا مشورہ دیا کتاب کو مسلط کر کر اکابرین کی کتابیں اور اکابرین کے طرز پر چلنے والے علماء کو ہٹانے کی بات انہوں نے نہیں کہی ہے بہرحال یہ کتاب جو ہے مسلط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہردوئی کا قاعدہ حضرت مولانا سیدنا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی خدمت قرآن کے اندر لگ گئی اور جن کی ماتحتی کے اندر ہزاروں مکاتب ہزاروں مدارس چل رہے ہیں اور جن کے انتقال کے بعد بھی آج بھی ان کے فیوز اور ان کی برکات کی شمع سے ایک پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے آج اس نورانی قیدے کے مقابلے کے اندر اس بغدادی جو ہے ہر دوئی کے قائدے کے مقابلے کے اندر یہ دینیات کا قائدہ لا کر اس ہر دوئی کے قائدے کو ختم کر کر یہ رفیق دودھ والا کی کتاب کو لانا چاہتے ہیں تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ خاندان کا ایک چشم چرا شاہ ولی اللہ خاندان وہ جس نے ہندوستان کی آزادی کے اندر شاہ عبد العزیز کی شکل کے اندر فتوا دیا کہ ہندوستان کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے جس کے قدموں کی برکت سے آج ہندوستان کے اندر حدیث کا علم آیا بریلوی ہو دیوبندی ہو رضا خانی ہو غیر مخلد ہو اگر اسے حدیث کا شجرا چاہیے جنکشن شاہ ولی اللہ ہے شاہ ولی اللہ کو چھوڑ کر کوئی مدینہ طیبہ اور صفا چبوترے تک اپنے حدیث کی صنعت کو نہیں لے جا سکتا تعلیم الاسلام حضرت مفتی کفایت اللہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے اس نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اس کتاب کو چھوڑ کر دینیات کتاب کو لانا مقصد یہ ہے کہ تعلیم اسلام کو چھوڑ دیا جائے دینیات کے قائدے کو لانا مقصد یہ ہر دوئی کے قائدے کو چھوڑ دیا جائے حضرت اقدس مسلیوں کی تربیت کے لیے ایک منٹ کا مدرسہ بنایا کہ ائمہ حضرات ایک منٹ کا مدرسہ مختلفوں کے سامنے پڑے عوام کے سامنے پڑے اس ایک منٹ کے مدرسے کے مقابلے میں پانچ منٹ کا مدرسہ لایا گیا اس لیے لایا گیا تاکہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے جواب دیتے ہیں ہم مقابلہ کب کر رہے ہیں ہم ہر دوئی کا قاعدہ کب نکال رہے ہیں ایک منٹ کا مدرسہ کب جو ہے کب کہہ رہے برا ہے ہم تو صرف اس کو پڑھ رہے ہیں دیکھو میری دکان کے سامنے جب اس محلے میں صرف ایک دکان کی ضرورت تھی ایک دکان آپ نے لگا لی اور کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں میری مسجد کے سامنے آپ نے مسجد زرار کو بنا لیا اور کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں میرے مدرسے کے سامنے ایک مدرسے کی دکان کھول لی اور کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں میری درزی کی دکان کے سامنے ایک درزی کو بٹھا دیا اور کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں اخل سے کام لو کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو جب ہر دوئی کے قاعدے کے مقابلے میں دینیات کا قاعدہ آئے گا ہر دوئی کا قاعدہ رخصت ہو جائے گا تعلیم الاسلام کے مقابلے میں دینیات کی کتاب آئے گی تعلیم الاسلام رخصت ہو جائے گی دینی تعلیم کا رسالہ ہمارے جمیت کے اکابرین شیخ الاسلام شیخ الہند ہند حفظ الرحمان یہ بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے مقدس جو ہے افراد کے تب طبقے نے اس کو مرتب کیا ہے آج اگر اس کو چھوڑا جا رہا ہے کوئی کہے کہ زمانہ بدل چکا ہے پرانے نصاب کو لے کر پرانی کتابوں کو لے کر کیا کریں گے اب نیو جنریشن ہے نئی کتابیں نئے انداز میں نئی قوم کو نیو جنریشن کو پڑھانے کی ضرورت ہے ایک بات لکھ کر رکھ لو ہمارے پاس موبائل ہے نہیں ہے ہمارے پاس موبائل ہے اس میں ووڈا کا شم آتا ہے اس میں ریلائنس کا شم آتا ہے اس میں ایئرٹیل کا شم آتا ہے ایئرٹیل کا شم ہوگا ٹور کس کا پکڑے گا ایئرٹیل کا پکڑے گا ریلائنس کا شم ہوگا ٹور کس کا پکڑے گا ریلائنس کا پکڑے گا اوڈا کا شم ہوگا ٹور کس کا پکڑے گا اوڈا فون کا پکڑے گا اگر آپ تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شان جو ہے خاندان شاہ ولی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کتاب کے ذریعے آپ کے سینے کے اندر منتقل ہوں گی آپ اگر دینی تعلیم کا رسالہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت حضر الرحمان سیوہاری حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند اور اکابرین اور بزرگان دین اور مجاہدان آزادی یہ لوگوں کی رحمتیں اور برکتیں کتاب کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کے اندر آئیں گی آپ اگر ہر دوئی کا فائدہ پڑیں گے حضرت اقدس مولانا ابلاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹور کے ذریعے سے تھانہ بھون کی رحمتیں اور خاندان اشرفیہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے سینے کے اندر منتقل ہوں گی آج آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو کتاب والے کی خیالات اس کے دل کے اندر اور اس کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سر ہو گیا کیا حضرت عمر بن خطاب توریت پڑھ کر باللہ ایک منٹ کے لیے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے آپ کو صبر کا جامع بنا کر سوچیے کیا یہودی بن سکتے تھے کیا عیسائی بن سکتے تھے کیا نبی کے دامن کو چھوڑ سکتے تھے کیا نبی کی سنتوں کے تاریخ ہو سکتے تھے کیا شرف صحابیت کو چھوڑ سکتے تھے الحاظ باللہ الحاظ باللہ جو یہ خیال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا بھیڑ کا بچہ ہو جائے گا چمار کا بچہ ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر کیا نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے نبی کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور غصے سے غضب آلود ہو چکے تھے کیوں اس لیے کہ جب توریت پڑھیں گے ارادہ نہیں ہے کہ توریت پر عمل کریں پھر بھی انجانے طور پر تو کے اندر جو چیزیں یہود و نسارا نے شامل کر دی ہیں ایکسٹرا فٹنگ کر دی ہے اور اس کے اندر تحریف کر دی ہے پڑھنے والے کے اندر انجانے طور پر کتاب کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ایک ماں کے سامنے چار چھوٹے بچوں کو رکھا جائے چار چھوٹے بچے جو آٹھ دن کے ہو دودھ پیتے بچے ہو نہ بولنا جانتے ہو نہ سننا جانتے ہو چاروں بچے رو رہے ہوں اور جب رو رہے ہو تو ایک عورت جو ان میں کی ایک کی ماں ہے ایک ایک کو کر کر آپ ماں کے حوالے کرے جب ماں کے حوالے کریں گے ایک بچے کا رونا نہیں رکے گا دوسرے بچے کا رونا نہیں رکے گا تیسرے کا نہیں رکے گا چوتھا بچہ ماں کے سینے سے چمٹ جائے گا اور جو ہے دودھ پینے کا ارادہ کرے گا اس کا رونا تھم جائے گا کیا بچے کو آنکھوں سے دیکھا کیا بچے نے کانوں سے سنا ابھی آنکھ پوری طرح کام نہیں کر رہی ہے ابھی اس کے قوت عاقلہ اور قوت حواس اس کے کام نہیں کر رہے ہیں لیکن ماں کا ایک ٹور ہوتا ہے بچے کی طرف ماں کا ایک احساس ہوتا ہے ماں کی مامتا کا ایک نور ہوتا ہے جو بچے کی طرف جاتا ہے اسی طرح ہر کتاب کے اندر اس کے لکھنے والے کے انوار اس کے لکھنے والے کی برکتیں اس کے اندر ہوتی ہیں امام احمد رضا خان انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ قصیدے کہے وہ ناپ گوئی کہی بڑے بڑے مرزا غالب اور بڑے بڑے علامہ اقبال میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ احمد رضا خان کی ناک گوئی کے سامنے وہ فیل ہو چکے ہیں احمد رضا خان سے ہمیں جو اختلاف ہے کس بات پر اختلاف ہے شرک پر اختلاف ہے بدت پر اختلاف ہے اللہ کے لیے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سمجھنے کی کوشش کرو احمد رضا خان کے وہ ناتیا اشار جو شرک سے خالی ہیں جو بدت سے خالی ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کیا ہم مجلس میلاد کے اندر اصلاح معاشرہ اور سیرت کے جلسوں کے اندر ان کو گنگنا سکتے ہیں مولانا ابوال مودودی تاریخ کے اندر ہسٹری کے اندر جغرافیہ کے اندر سائنس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں اور دیوبندیوں کا اختلاف ان سے قسمت انبیاء پر ہے قسمت انبیاء کے مضامین کو چھوڑ کر کیا ان کے ہسٹری والے مضامین تاریخ والے مضامین جغرافیہ والے مضامین کو پڑھا جا سکتا ہے منع کرتے ہیں ہمارے اکابرین مت پڑھو کتاب کے ذریعے سے صاحب کتاب کے خیالات تمہارے دل کے اندر منقش ہو جاتے ہیں تمہارے دل کے اندر پتھر کے لکیر کی طرح جو ہے قلم بند ہو جاتے ہیں جیسے بچی کے اندر غیر شعوری طور پر ماں کی مانتا ایکسپٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ کا شم اپنے کور کی طرف جاتا ہے غیر کے کور کی طرف نہیں جاتا ہے تو کتاب آپ اگر پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب کے خیالات صاحب کتاب کے نظریات صاحب کتاب کے عقائد آپ کے اندر غیر شوری طور پر منتقل ہو جاتے ہیں جیسے ماں کی مامتا اور سنگھ کا ٹور اسی طریقے سے ہمارے یہ اکابرین ہیں میں برسوں سے اور سینکڑوں سالوں سے ان کے اچھے اثرات ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی شیخ الہند بنا ہے ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی شیخ الاسلام بنا ہے ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی مجاہد آزادی بنا ہے آج دینیات نام کے یہ کتابیں لا کر ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دینیات کو گھر گھر پہنچایا جائے ان کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی برانڈ کا ملا بنایا جائے تبلیغی برانڈ کا مولوی بنایا جائے تبلیغی برانڈ کا جو ہے امام بنایا جائے تبلیغی برانڈ کا معلم بنایا جائے تبلیغی برانڈ کی داڑھی بنائی جائے جیسے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حمام کے اندر جائیں گے جو صابن ہوگا اشوکا لکھا ہوا ہوگا جو تولیہ ہوگا ہوٹل اشوکا ہوگی تو تولیہ کے اندر توال کے اندر اشوکا لکھا ہوا ہوگا بستر کے لحاظ پر اشوکا لکھا ہوا ہوگا یہ تبلیغی جماعت مسلط ہونا چاہتی ہے یہ تبلیغی جماعت یہ فرقہ بننا چاہتی ہے یہ تبلیغی جماعت ایک اپنا برانڈ اور اپنا ایک آئی ایس آئی مارک قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ کل مسجدوں کے اندر ان کو سال والا امام ملے تاکہ کل ان کے مدارس کے اندر ان کے برانڈ کا ملا بنے اس کام کو کرنے کے لیے آج ہر دوئی کے قیدے کو ہٹا دیا گیا اس کام کو کرنے کے لیے خاندان شاہ ولی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو تعلیم الاسلام کو ختم کر دیا گیا اس کام کو کرنے کے لیے ایک منٹ کے مقابلے میں پانچ منٹ کا مدرسہ یہ کتاب لائی گئی اس کام کو کرنے کے لیے دینی تعلیم رسالے کے مقابلے میں دینی کورس کو لایا گیا مسلمانوں چیز کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہر جو ہے شم جو ہے وہ آپ کے لیے انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا کام نہیں کرتا اس سیم کا ایک ٹور ہونا چاہیے وہ ٹور کا ایک نمبر ہونا چاہیے یہ بغیر جو ہے ٹور کا سم ہے یہ بغیر نمبر کا یہ سم کارڈ ہے اس کتاب کے اندر مصنف کا نام نہیں ہے اس کتاب کے اندر مؤلف کا نام نہیں ہے اس کتاب کے اندر لکھنے والے مرتب کا نام نہیں ہے اور جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ دنیا کے علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو نام لکھ کر وہ اپنی ریاکاری کرتے ہیں ہم اتنے مخلص ہیں ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم نے نام کو چھپا دیا میں نے کہا بزدل ہیں بزدل بزدل ہیں ایک آدمی چک دیتا ہے دو لاکھ کی اور جب اسے کہا جاتا ہے سائن کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے نا جی میں ریا کاری نہیں کرتا میں تو مخلص ہوں میں متقی ہوں پھرا کر پاخانے کی جگہ جوتا مارا جاتا ہے اور لات مارا جاتا ہے کتاب ہوگا کتاب کا نام چاہیے بچہ ہوگا بچے کا حسب و نصب چاہیے جو بچہ کہتا ہے میں بہت مخلص ہوں بہت متقی ہوں میرے باپ کا نام نہیں بتاتا میری اماں کا نام نہیں بتاتا وہ حرام الدہر ہے وہ ولد حرام ہے جو کتاب ہے اس کتاب کا سلسلہ بزرگوں سے نہیں ملتا جس کتاب کا سلسلہ اولیاء سے نہیں ملتا جس کتاب کی کڑی انار کے درخت سے نہیں ملتی جس کتاب کی کڑی سفا چبوترے سے نہیں ملتی ملتی جس کتاب کی کڑی دار ارقم سے نہیں ملتی جس کتاب کی کڑی قاسم دانوتوی کے قدموں پر جا کر نہیں گرتی جس کتاب کی کڑی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو ہے خیالات سے نہیں ملتی اور وہ نام نہ لکھ کر وہ خلوص نہیں بلکہ نام نہ لکھ کر اپنے حرامی ہونے کا وہ ثبوت دے رہا ہے اس لیے اپنے علاقوں کے اندر ہمارے بزرگان دین ہمارے اکابرین نے جو نصاب مرتب کیا ہے جو کتابیں چلائی ہوئی ہیں ہر دوئی کا قاعدہ تعلیم الاسلام دینی تعلیم کا رسالہ یہ کتابیں اپنے اندر برکتیں یہ کتابیں اپنے اندر ایک بزرگوں کا ٹور یہ کتابیں اپنے بزرگوں کی مامتا رحمتیں اور شفقتیں لی کیے ہوئے ہیں دارلوم دیوبند قائم کیے ہوئے تقریباً پونے دو سو سال ہو گئے کی قسط اول پر پہلی انٹ رکھنے پر جو نصاب اس کا مرتب تھا حالات بدلے حکومتیں بدلی قوموں کے نظریات بدلے لیکن دارلوم دیوبند اپنے نصاب کو نہیں بدلا کئی مرتبہ قوم کے لوگوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسروں نے اور قوم کے سربراہ لوگوں نے اکابرین نے کو مشورہ دیا کانفرنس منعقد کی کہ دارلوم کے نصاب کو بدلا جائے دارلوم کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حالات حاضرہ کے تحت ان کتابوں کو رکھا جائے لیکن ہمارے اکابرین نے کہا کہ بزرگوں کی جو کتابیں مرتب کردہ ہیں ان کا نصاب جو مرتب کردہ ہے اس میں رحمتیں ہیں اس میں برکتیں ہیں اگر کسی کو جدید تعلیم پڑھنی ہے آٹھ سال کے بعد مرتے دم تک اس کے لیے میدان کھلا ہے جا کر پڑھ لے لیکن دارلوم اپنی کتاب کو بدلے گا نہیں دارلوم اپنے نصاب کو بدلے گا نہیں اس لیے کہ اکابرین کا یہ طے کردہ نصاب تھا یہ اکابرین کا ہمیں دیا دی ہوئی ایک امانت تھی ایک منٹ کا مدرسہ یہ ہمارے اکابرین کی دی ہوئی امانت تھی یہ ہر دوئی کا فائدہ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی امانت تھی تعلیم الاسلام کی کتاب یہ ہماری بزرگوں کی دی ہوئی امانت تھی دینی تعلیم کا رسالہ یہ ہمارے کابرین کی دی ہوئی یہ امانت تھی حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اس کے مقابلے میں کتنا آسان ترجمہ مل جائے ہم نہیں دیکھیں گے اس لیے آپ اپنے علاقوں کے اندر یہ دینیات کا نصاب مرتب نہ فرمائیں اگر کوئی کہے اس میں کیا خرابی تو حضرت عمر کا توریت پڑھنے میں کیا خرابی تھی اللہ کے نبی کیوں غزب آلود ہو گئے تھے انجانے طور پر توریت کے وہ تحریر شدہ اثرات حضرت عمر پر قدرتی طور پر نیچرل طور پر اور فطری طور پر یہ منتقل ہو سکتے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رہتے ہوئے توریت تو کیا پڑھو گے لوکانا موسا و عیسا حیم لما ہوما علت تباہی توریت تو کیا پڑھو گے صاحب توڑے اگر حضرت موسا آ جائے صاحب انجی حضرت عیسا آ جائے اگر ان کو جنت چاہیے میرے نقش قدم پر ان کو چلنا پڑے گا اس لیے ہمارے اکابرین کے دیے ہوئے نصاب ہمارے اکابرین کی دی ہوئی کتابیں یہاں فجر میں دعا سے پہلے ہم صرف تین منٹ چار منٹ کسی بزرگ کی کتاب پڑھتے ہیں کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے مکتب فکر کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جن کو ہمارے اکابرین نے ریجیکٹ کر دیا اگر کتاب کا عنوان اچھا ہے حالت حاضرہ کے تحت ہے جنت اور جہنم کے احوال ہیں اگر اس کو پڑھنا شروع کیا گیا میں جمعہ کے دن یہاں ممبر رسول پر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حلق سے بات ہی نہیں نکلتی اثر ہونا اور زندگی کے اندر اس کے عمل کا دائیا پیدا ہونا یہ دور کی بات ہے تو یہ ہمارا سم اور ہے ٹور اور ہے یہ کام نہیں کرے گا بی ایس این ایل کا سم ہے بی ایس این ایل کا ٹور کام کرے گا ایئرٹیل کا سم ہے ایئرٹیل کا ٹور کام کرے گا ہر دوئی کا سم لیجئے آپ خاندان شاہ ولی اللہ کا سم لیجئے آپ بھون کا سم لیجیے یہ جو جو ہے بمبئی کا دودھ والا نہ اس کے آگے کا پتا نہ اس کے پیچھے کا پتا اسی ہفتے اڑیسہ کے سفر سے بھی واپس ہوا وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی وہاں دینیات کو مسلط کرنے کے لیے ایک ایک عالم کو پکڑ کر کسی کو پانچ سو کسی کو ہزار روپیہ دے کر پیسہ دے کر یہ کتاب کی پبلش بھی کرنا چاہتا ہے یہ کتاب کو عام کرنا چاہتا ہے خوشبو وہ ہے جس کی مہک خود آ جائے خوشبو وہ نہیں جو میں تمہیں روپیہ دے کر کہوں کہ دیکھو اسے تم خوشبو کہو تعلیم الاسلام مہک رہی ہے فضائل اعمال مہک رہی ہے دینی تعلیم کا رسالہ مہک رہا ہے بہشتی زیور مہک رہی ہے اسے روپیوں اور پیسے دونوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ روپیہ دے کر جو ہے پبلسٹی کرنا یہ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے حالات خراب ہیں حالات بڑے نازک ہیں کون کس شکل کے اندر آ رہا ہے اور کون کس شکل کے اندر جو ہے آ رہا ہے بھیڑیا اور ڈاکو ویرپن اور جو ہے اما بھارتی انسانی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ممکن ہے یہ بھی کسی شکل میں آ کر ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین سے یہ جو ہے ناتا توڑنا چاہتے ہیں اس لیے ہماری قوم کے اندر فرون ہے ہماری قوم کے اندر ابو جہل ہیں ہماری قوم کے اندر حامان ہیں ہماری قوم کے اندر شداد ہیں اور آپ نے سنا کہ بنو اسرائیل کے اندر یہ کتنا عورت کی شکل میں آیا ایک عورت کے فتنے نے ستر ہزار بنو اسرائیل کو تباہ کر دیا ایک ایک فتنہ ستر ستر ہزار آدمیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے ایمان کو رخصت کر سکتا ہے عقائد کو خراب کر سکتا ہے وہ کتنا کیا تھا جس نے ستر ہزار بنو اسرائیل کو مقتول ہونے پر مجبور کر دیا اور اس قوم کے اندر میں آپ کو آنکھوں سے لیو ٹیلی کاسٹ دکھاؤں گا یہ حامان یہ شداد یہ خارون یہ فرون دیکھنے کے لیے اگلی جمعہ تک انتظار کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت انبیاء علیہ وسلام کے اندر جو شوق جہاد تھا وہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی بیدار فرمائے اللہ بزدری احساس کمتری ہمارے دلوں سے نکالے اللہ تعالیٰ وہ فتنے جو دینیات کی شکل کے اندر تبلیغ کی شکل کے اندر امت کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہمیں حفاظت فرما کر راہ حق پر اللہ ہمیں گامزن فرمائے راہ حق پر راہ نجات پر چلائے آمین واخدان الحمد للہ رب العالمین